من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تول فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا اس رسول کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ کی فرمبرداری کی اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو اے نبی کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے پھر جب آپ کے پاس سے اے نبی اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں کی ایک جماعت جو کہہ گئی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے ان کی راتوں کی بات چیت اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں آپ ان کی طرف التفات بھی نہ کیجیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے اللہ تعالیٰ کافی کار ساز ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار صحیح معنی میں میرا اطاعت گزار ہے رسول اللہ کا نافرمان میرا نافرمان ہے اس لیے کہ رسول اللہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جو فرماتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو میری طرف سے وہی کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری ماننے والا ہے اللہ کی ماننے والا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی یعنی حاکم وقت کی یا مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ثابت ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو منہ مو موڑ کر بیٹھ رہے تو اس کا گناہ اے نبی آپ پر نہیں آپ کا ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے جو نیک نصیب مان لیں گے نجات اور اجر حاصل کر لیں گے ہاں ان کی نیکیوں کا ثواب آپ کو بھی ہوگا کیونکہ در اصل اس راہ کے راہ بر اس نیکی کے معلم آپ ہیں اور جو نہ مانیں نہ عمل کریں تو نقصان اٹھائیں گے بد نصیب بنیں گے اپنے بوجھوں آپ مریں گے اس کا گناہ آپ پر نہیں اس لیے کہ آپ نے سمجھانے بجھانے راہ حق دکھانے میں کوئی کمی نہیں کی پھر منافقوں کا حال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ظاہری طور پر تو اطاعت کا اقرار موافقت کا اظہار ہے لیکن جہاں نظروں سے دور ہوئے یہاں سے ہٹ کر اپنی جگہ پہنچے کہ ایسے ہو گئے گویا ان تلوں میں تیل ہی نہ تھا جو کچھ یہاں کہا تھا اس کے بالکل برعکس راتوں کو چپ چھپاتے سرگوشیاں کرنے بیٹھ گئے حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی ان پوشیدگیوں چالاکیوں اور چالوں کو بخوبی جانتے ہیں اللہ کے مقرر کردہ زمین کے فرشتے ان سب کرتوتوں اور ان تمام باتوں کو اللہ کے حکم سے ان منافقوں کے نام اعمال میں لکھ رہے ہیں بس انہیں ڈانٹا جا رہا ہے کہ یہ کیا بےحدہ حرکت ہے اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا اس سے تمہاری کوئی بات چھپ سکتی ہے جو تم ظاہر باطن ایک سا نہیں رکھتے ظاہر باطن کا جاننے والا تمہیں تمہاری اس بےحدہ حرکت پر سخت سزا دیں گے اور آیت میں بھی منافقوں کی اس خصلت کا بیان ان الفاظ میں فرمایا ہے وہ یقول امن بلّہ و برسولی و یعنی پھر اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اے نبی ان سے درگزر کیجیے برد باری برتیے ان کی خطا معاف کیجیے ان کا حال ان کے نام سے دوسروں کو نہ کہیے ان سے بالکل بے خوف رہیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے جو اللہ پر بھروسہ کرے جو اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ خود اس کے لیے کافی اور وافی ہیں